حضرت شکل بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ کے نبی مجھے ایسے کلمہ سکھا دیجئے جن کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کروں آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا تو یہ کلمات کہہ اے اللہ میں اپنے کانوں آنکھوں زبان دل اور منی کے شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں میں نے یہ کلمات یاد کر لیے سعد ابن اوس راوی حدیث نے کہا کہ منی سے مراد نطفہ ہے اس کی برائی یہ ہے کہ اسے حرام میں بہائے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چھیالیس